بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی کیا ڈسکس کر رہے ہیں جناب ہم نومیریکل انالیسز آج لیکچر نمبر 25 ہے اگر آپ اجازت دیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں lecture number 25 five numerical analysis کا اس کو ہم نومیریکل کمپٹیشن بھی کہتے ہیں کمپٹیشن میتھڈز بھی کہتے ہیں اور نمیرتھڈس بھی کہتے ہیں ہم آج کل جس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں انٹرپولیشن کی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے نومیریکل میتھڈس کے اندر نومیریکل انالیسس کے اندر ڈفرینش نان لینئر ایکویشن کی سسٹمز آف ایکویشنس کی اور اس کے ساتھ ساتھ آئیگن ویلیوز کی آئیگن ویلیو پرابلمس کی ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کور کی ہیں آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں انٹرپولیشن کی جی ہاں ہمارا سیگمنٹ نمبر فائیو ہے چیپٹر نمبر فائیو ہے جس میں انٹرپولیشن ہم نے کافی سارا کور کر لیا ہے اور ان ایک آدھ لیکچر میں اس کو ہم مکمل کریں گے آج جو لیکچر ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک پہلا تو ایز یوزول میں ریوائز کراؤں گا اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ uh, میں یعنی کہ پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم کچھ ایگزامپلس کریں گے کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کے اندر کوئی ہم نے ایگزامپلس وغیرہ نہیں کی تھی تو جو چیزیں ہم نے ابھی تک کر لی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں یا ڈیٹا کے ساتھ کس طرح سے سالو کرتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ کا ایم یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم اپلائی کر سکیں جو بھی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ بچوں نے بات چیت کی اور یہ بتایا آپ ای میل کے ذریعے کہ لاسٹ لیکچر تھوڑا سا ثقیل تھا کیونکہ میتھمیٹکس کا ڈوز کافی ہیوی تھا کوئی بات نہیں یہ میتھمیٹکس کا ہی بڑا اسٹرانگ کمپوننٹ ہے جتنا میتھمیٹکس آپ کا اسٹرانگ ہے اتنا ہی آپ کا کمپیوٹر پروگرامنگ اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کے کمپیوٹر اپریسیشن اچھی ہوگی اور دیکھیں گے جس وقت کے کمپیوٹر جو کام کر رہا ہوتا ہے تو کتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے صرف ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر رہا ہوتا ہے ہم اس چیپٹر کے اندر مختلف ٹاپکس ہیں مختلف ٹاپکس ہم نے ڈسکس کر لیے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کے ساتھ جس میں ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی کچھ ڈیلٹا کی بتائی تھی کچھ ڈیل کی بتائی تھی نیبلا کی بتائی تھی اسمال ڈیلٹا کی بتائی تھی پھر کچھ آپریٹرس وغیرہ ہم نے آپ کو بتائے تھے اس کے بعد ہم نے نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولا بتایا تھا یا اس کو پورے کو اگر ہم کہیں Newton's forward difference interpolation formula اس کے بعد ہم نے کہا تھا Newton's backward difference interpolation formula اور اس کے بعد لگرانج انٹرپولیشن فارمولا اور ڈیوائڈ ڈفرینس کی بات چیت کی تھی یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے انٹرپولیشن ان ٹو ڈائمینشن اور ان شاء اللہ کیوبک اسپلائن انٹرپلیشن تو یہ دو نیکسٹ لیکچر میں مکمل کر لیں گے کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اور اگر آپ لوگ زیادہ جلدی ایکسرسائز کریں گے تو یہ چیپٹر جلدی سے مکمل ہو جائے گا ہم نے سب سے پہلے کیا آپ کو بتایا تھا کہ Newton's forward difference interpolation formula بتایا تھا یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا سمپل سا ہے تو یہ میں ساری کی ساری چیزیں بھی ریوائز کر رہا ہوں کاپی پینسل سنبھال لیں اپنے نوٹس دیکھ لیں اور کسی جگہ پر کوئی اگر کنفیوژن رہ گیا ہے کوئی کسی کوئی کانسیپٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیں یہ میں بار بار کراتا ہوں میرا جو طریقہ کار رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پہلے انٹروڈیوس کراتا ہوں ایک سبجیکٹ کو اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور نیکسٹ لیکچر جب آپ کے پاس آتا ہے تو اسی کو میں ریوائز کرتا ہوں ریوائز کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پہلے کیا ہے اس کو دیکھ لیں اور اس جگہ تک آ جائیں جہاں سے ہم نے نئے لیکچر کا آغاز کرنا ہے مثال کے طور سے جو آج ہم نے ایگزامپلس کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے تو میں وہاں تک ایبینیشو سے یا فرسٹ پرنسپل سے یا پہلے کانسیپٹ سے وہاں تک لے کے آتا ہوں ابھی میں نے بات چیت کی ہے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کی جس میں میں نے ڈیلٹا کی بات کی وہ میں نے ڈیفائن کیا تھا اسی طریقے سے نیبلا ڈیفائن کیا تھا اسی طریقے سے ڈیلٹا ڈیفائن کیا تھا ای e ڈیفائن کیا تھا ای انورس ڈیفائن کیا تھا میو ڈیفائن کیا تھا یہ ہم نے ساری کی ساری اور اس کے بعد ڈفرینس یعنی ڈفرینشیل آپریٹر ڈی بھی ڈیفائن کیا تھا یہ چیزیں ہم نے ساری ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ہم گئے تھے کس پہ یہ ہمارے پاس جو ہے نیوٹنس کا فارورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولہ اب یہ فارمولا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بیک ورڈ بھی بتاتا ہوں لگرانج فارمولا بھی بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ڈیوائڈ ڈفرینس کے بعد اور اس کو پھر ہم ایگزامپل کے ذریعے سالو کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے تاکہ آپ کو آپ ادھر ادھر سب گھوم رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ واپس اس جگہ پر آ جائیں کنسنٹریٹ کریں فوکس کریں اور آگے چلیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے اس کو زیادہ مزیدار آپ بنا سکتے ہیں کس طریقے سے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں اس کی اچھی سی کمپیوٹر پروگرامیں خود کرتے رہیں ضروری ہے کہ خود کریں جو پیکیجز ملتے ہیں بازار میں اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گے وہ انہوں نے جو میتھمیٹیشین ہیں اسٹیٹشین ہیں یا کمپیوٹر پروگرامرس انہوں نے کر لیے ہیں لیکن اگر آپ خود بنیں گے کریں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی یہ اس طریقے سے ہے کہ سردیوں کے موسم میں آپ گاجر کا حلوہ کھاتے ہیں گاجر کا حلوہ تو مزے سے کھاتے ہی ہیں لیکن اگر اس کے اوپر کھویا ڈلا ہوا ہو اچھا تو کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سخت مضر ہے جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے ان کو بالکل بھی کھویا نہیں کھانا چاہیے ہم اپنے کھوئے کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس یہ کھویا نہیں کھویا پائے والی بات نہیں یہ وہ کھویا ہے جو کہ آپ دودھ سے بناتے ہیں تو ہم آپ اس کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ Newton's once again Newton's forward difference interpolation formula میں نے کیا بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن افیکٹس دیا ہوا ہے اور اس کی کچھ ویلیوز ہیں یعنی کہ X naught X one X two X three پہ ویلیوز دی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے first difference second difference third difference تو آپ کے پاس کیا ہوگا وہ فارمولا ہوگا F X naught plus P H is equal to F X naught plus P delta F X naught plus P into P minus one divide by two factorial delta square F X naught plus P into P minus one P minus two divide by three factorial into delta cube F X naught plus so on so forth plus P into P minus one into P minus two so on so forth up to P minus N plus one divide by N factorial delta to the power N F X naught ٹھیک ہے نا یہ سلائس میں نے بہت دفعہ آپ کو دکھائی ہے اب تو آپ کو بالکل زبانی یاد ہونا چاہیے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ویلیوز کیا معلوم کرنی ہوگی آپ کو ایف ایکس ناٹ معلوم کرنا ہوگا ڈیلٹا ایف ایکس ناٹ معلوم کرنا ہوگا delta square F X naught معلوم کرنا ہوگا اور آپ کے پاس پی کی ویلیو دی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے فارمولا پٹ کریں گے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی کس کی ویلیو آ جائے گی یعنی value of the function at the point X naught plus P H آ جائے گی ہم یہ انٹرپولیشن کر رہے ہیں کسی بیچ میں کسی جگہ پہ ویلیو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ونس اگین انٹرپولیشن کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کے پاس سیٹ آف ڈیٹا دیا ہوا ہو مثال کے طور سے zero one two three four five six اگر آپ نے معلوم کرنا ہے ٹو پوائنٹ فائیو پر ٹو پوائنٹ سیون فائیو پہ تو آپ اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے انٹرپولیٹ کر سکتے ہیں جب انٹرپولیشن کی بات ہوتی ہے تو ایکسٹراپولیشن کی بھی بات آتی ہے انٹرپولیشن ہوتا ہے ود ان دا ڈیٹا ہوتا ہے اور پولیشن آؤٹ سائڈ دا ڈیٹا ہوتا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے رین فال دیا ہوا ہے کہ 2001 میں کتنی ہوئی 2002 میں کتنی 2003 2004 2005 اور یہ جو رین فال دیا ہوا ہے یہ مطلب ہر کوارٹر کا دیا ہوا ہے تو اگر اس کے بیچ میں آپ نے کہیں کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس میں ہم انٹرپولیشن کہتے ہیں لیکن آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہو کہ 2007 2008 یا 2009 جون میں کتنی بارش ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایکسٹراپولیشن ہوتی ہے یعنی بعد میں آگے کی جو بات ہے اس کو ہم ایکسٹراپولیٹ کہتے ہیں ود ان دا رینج اس کو ہم انٹرپولیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ ایک آلٹرنیٹ ایکسپریشن ہے کس کا نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولے کا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کوئکلی پڑھ لیتے ہیں y is equal to y naught plus p delta y naught y naught کی کیا چیز ہے y naught is the value of the function at the point x naught similarly p delta y naught plus p into p minus one divide by two factorial delta square y naught plus p into p minus one into p minus two divide by three factorial delta cube y naught and so on so forth اس طرح کی ایک ٹرم ہے یہ آپ کے اسکرین پہ آئیے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں کیونکہ آگے چلتے ہیں یہ ہمیں استعمال میں لانا ہے جی نیکسٹ تھا ہمارے پاس Newton's backward difference interpolation formula اس جس کو نیوٹنس بیکورڈ فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس فارمولا بھی کہہ لیتے ہیں Newton's backward difference interpolation formula بھی کہہ لیتے ہیں یہ فارمولا ہمارے پاس کیونکہ بیکورڈ ڈفرینسز کی بات تھی یہاں پہ ڈیل آ گیا تھا یہاں پہ نیبلا آ گیا تھا تو اس کو ہم لکھتے ہیں f x n plus p h is equal to f x n plus p del f x n plus p into p plus one divide by two factorial del square f x n plus p into p plus one into p plus two divide by three factorial del cube f x n and so on so forth یہی فارمولا آپ کے پاس جس طریقے سے فارورڈ ڈفرینس کے لیے تھا اسی طریقے سے یہ بیکورڈ ڈفرینس کا اور اس کا بھی ایک آلٹرنیٹ فارمولا ہے اس آلٹرنیٹ فارمولے کے اندر ہمارے پاس کیا آیا وائی این آیا پہلے فارمولے میں یہ غور سے دیکھیے گا پہلے فارمولے میں وائی ناٹ آیا تھا اس فارمولے میں ہمارے پاس وائی این آیا تھا کیونکہ فارورڈ ڈیفرینسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو delta square y naught delta cube y naught آتا ہے جب ریورس آرڈر میں ہمارے ہوتے ہیں بیکورڈ ڈفرینسز میں تو ڈیل وائی این آتا ہے del square y n n similarly del cube y n وغیرہ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں y x is equal to y n plus p into p plus one divide by two factorial del square y n n so on so forth آپ کے پاس لاسٹ میں p into p plus one into p plus two up to p plus n minus one divide by n factorial del power n y n اور یہ خیال رکھیے گا کہ پی کی ویلیو کیا ہے x minus x n divide by h once again x minus x n divide by h تو یہ آپ کے پاس تھا backward Newton's backward difference interpolation formula اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا Lagrange interpolation formula Lagrange interpolation formula اور اس میں دونوں میں کیا چیز ہے اس کے اندر ایک ایڈوانٹیج ہے یہ نیوٹنس فارورڈ اور بیکورڈ ڈفرینس فارمولا جو تھے نا وہ استعمال کرتے ہیں جس وقت آپ کے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے وہ اکوی اسپیس ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس زیرو ہے پھر ٹو ہے پھر فور ہے پھر سکس ہے پھر ایٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح سے زیرو ہے ون ہے تھری ہے سیون ہے نائن ہے پھر ٹین ہے پھر الیون ہے تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ہم لیگرانج انٹرپولیشن فارمولا استعمال کرتے ہیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس کا اوور دی نیوٹنس فارمولا کہ اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو اسپیسنگ ہے وہ کوئی ایکول ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک فارمولا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا ہے لیکن مزیدار سا فارمولا ہے میں نے لکھا ہے y is equal to f x y is equal to f x کو کس طرح سے لکھیں گے that is x minus x one into x minus x two into so so forth up to x minus x n divide by x naught minus x one into x naught minus x two and so on so forth up to x naught minus x n y naught یہ آپ کی پہلی ٹرم ہے دوسری ٹرم ہوگی آپ کے پاس plus x minus x naught into x minus x two up to x minus x n divide by x one minus x naught into x1 minus x2 up to x1 minus xn y1 یہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹرم ہے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے اور آخر میں آپ کے پاس لاسٹ یعنی این ایف ٹرم جو ہوگی strictly speaking that will be n plus first term ہوگی وہ کیا ہے آپ کے پاس x minus x naught into x minus x one into x minus x two up to x minus x n minus one divide by x n minus x naught into x n minus x one x n minus x two and so on so forth up to x n minus x n minus one y n یہ آپ کے پاس جناب لگرانج انٹرپولیشن فارمولا ہے اس کے اندر x naught x one x two x three آپ کو سب دیا ہوا ہے اور صرف آپ نے ایکس کی ویلیو ڈالنی ہے آپ کے پاس ویلیو آ جائیں گی y naught y one y two y three بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے ڈیٹا دیا ہوا ہے ڈیٹا سیٹس اگر آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں x naught y naught x one y one x two y two تو اس کو اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لگرانج انٹرپولیشن فارمولے سے اس فارمولے کو ہم نے کمپیکٹ فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے جس میں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس وائی ناٹ کے ساتھ جو پوری کی ٹرم ہے پورا جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے کیا کہا ہے ایل ناٹ اسی طریقے سے وائی ون کے ساتھ جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے ایل ون کہا ہے اسی طریقے سے وائی تھری کے ساتھ جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے ایل تھری کہا ہے ان نوٹیشنس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا ہے ان نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایکسپریس کیا ہے وہ ایکسپریشن کیا ہے آپ کے پاس y is equal to f x that is equal to l naught x y naught plus l one x y one plus l two x y two so so on so forth and lastly l n x y n and that is equal to sigma k is equal to one to n l k x y k and that is equal to k is equal to zero to n l k x f x k کیونکہ وائی کے اور ایف ایکس کے سیم چیز ہے اس کو اس طریقے سے ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں اور یہ خیال رکھیے گا کہ ایل آئی ایکس کس کے برابر ہے یہ وہی ٹرم ہے جو کہ آپ کے پاس موجود تھی وائی نوٹ کے ساتھ وائی ون کے ساتھ وائی ٹو کے ساتھ اس کو ہم نے جنرل فارم میں لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیجیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو ایل آئی ایکس جے ہے یہ کیا چیز ہے یہ ڈیلٹا آئی جے کے برابر ہے یعنی کرونیکل ڈیلٹا کے برابر ہے کرونیکل ڈیلٹا میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم پھر بتاتا چلوں کہ delta i j is equal to one ہوتا ہے جب آئی از اکول ٹو جے ہے کیا چیز بتائیے Kronecker delta delta i j is equal to delta i j is equal to one when i is equal to j delta i j is equal to zero when i is not equal to j یہ جو ڈیلٹا آئی جے ہے نا بہت استعمال ہوتا ہے خاص کر کوانٹم مکینکس وغیرہ میں جہاں پر اس قسم کی پراپرٹی استعمال کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس جو ٹرمس آئی ہیں جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ایل کے ایکس یعنی ایل آئی ایکس جے یہ بھی وہی چیز ہے ایل آئی ایکس جے کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آئی اور جے جو ہے نا مختلف ہو جائیں تو اس کی ویلیو زیرو آ جائے گی اور ایل آئی اور ایکس جے یعنی آئی اور جے دونوں برابر ہو جائیں یعنی ایل آئی ایکس آئی ہو جائے تو اس کی قیمت ون ہوگی تو یعنی ہم لکھ سکتے ہیں ایل آئی ایکس جے کو ڈیلٹا آئی جے کے برابر ٹھیک ہے تو l i x j can also be written as delta i j delta traditionally traditionally a delta ٹھیک ہے آگے چلیں جی آگے چلتے ہیں اسی کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں ایل کے ایکس اکول ٹو پی کے ایکس میں نے بتایا تھا کہ پی کے ایکس بھی ایک ہی پروڈکٹ ٹرم ہے اس کو ہم نے لکھا اس طریقے سے اور پی کے ایکس ڈیوائڈ بائی p k x k that is equal to p k x divide by pi dash x k اور پائی وہی چیز ہے جس کو میں نے کہا تھا پروڈکٹ کہا تھا کہ پروڈکٹ آف فیکٹرس ہے اگر مثال کے طور سے پائی ایکس آئی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب product of x naught x one x two x three x جس طرح سے سمیشن ہوتا ہے اسی طرح سے پائی پروڈکٹ ہوتا ہے sigma x i is equal to x one plus x two x three and pi x i is x one into x two into x three and so on so forth اس کے اندر بھی وہی انڈیکس ویری کرے گا جس طرح سے سمیشن میں ویری کرتا ہے i is equal to zero to n اسی طرح سے یہاں پر بھی ویری کر سکتا ہے کوئی بھی ویلیو آپ دے سکتے ہیں i is equal to zero to n ہے i is to one to n ہے whatever it is and finally جس ایل کے ایکس یہ جو آپ کے پاس ایل جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہا ہے کو کو that is equal to pi x x x over minus k pi dash x once again l k x equal to pi capital pi x divide by x minus x k capital pi dash x k یہ خیال رکھیے گا پائی ایکس اگر خالی لکھا ہوا ہو تو یہ کیا چیز ہے ایک پالینومیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے پالینومیل کو پروڈکٹ آف ٹرمس ہے جس کے اندر ایکس آئے گا یہ ویریبل ٹرم ہے یہ فنکشن ہے جبکہ پائی ایکس کے جو ہوگا یہ خاص ویلیو ہوگی the value of the function at that point x equal to x k خاص پوائنٹ پہ یہ پائی ایکس ایک جنرل ٹرم ہے جنرل ایکسپریشن ہے اسی طریقے سے finally the Lagrange interpolation formula of degree n can be written as y is equal to f x and that is equal to sigma k is equal to zero to n pi x divide by x minus x k pi dash x k f x k یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے وہاں پہ ڈیفینیشن بتائی تھی نا جو آپ نے ایل کے کی ویلیو نکالی تھی وہاں پہ ایل کے ایکس کی ایل کے ایکس کے تو وہ ویلیو جہاں پہ میں نے سبسٹیچیوٹ کی ہے اور سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جواب آ گیا کہ آپ کے پاس سلگرانچ پالینومیل اگر آپ نے کبھی کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو y x is equal to sigma k is equal to n capital pi x divide by x minus x k capital pi dash x k into f x k تو یہ جناب آپ کے پاس پالینومیل آ جائے گا اس کے اندر ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں x naught x one x two کی اور اسی طریقے سے آپ کے پاس f x naught f x one f x two کی ویلیو پٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے یہاں تک اسٹریٹ فارورڈ ہے کوئی پرابلم آنی نہیں چاہیے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز کے بارے میں ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتے ہیں ان دی انٹرپولیشن اور یہ انٹرپولیشن جیسے میں نے بتایا کہ فزیکل کیلکولیشن وغیرہ میں بہت استعمال ہوتے ہیں بزنس کیلکولیشن وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں جب فورکاسٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز کافی اچھے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہے let us assume that the function y is equal to f x is known for several values of x x i y i for i is equal to zero one two n the divided differences of order zero one two n are now define recursively یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریکرشن کیا ہوتا ہے یا ریکرسو ریلیشن کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک ویلیوز دی ہوئی ہو تو سیکنڈ آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں تھرڈ معلوم کر سکتے ہیں فور معلوم کر سکتے ہیں یعنی تھرڈ جو ڈیپینڈ کرے گی سیکنڈ پہ کرے گی سیکنڈ جو ڈیپینڈ کرے گی وہ فرسٹ پہ کرے گی ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے کچھ ڈیفینیشن بتائی تھی اور اس کے بعد ہم نے فارمولا آپ کو بتایا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں کوئکلی کہ اگر زیرو آرڈر جو ڈیوائڈ ڈفرینس ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ کیسا ہے y with in capital bracket x naught and that is equal to y naught ٹھیک ہے نا یہ value the function at the point x naught is equal to y naught y x naught is equal to y naught simple چیز ہے یہ زیروتھ آرڈر کا ہے اس کو فرسٹ آرڈر نہیں کہیں گے جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایکس ناٹ وائی ناٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو دس از زیروتھ آرڈر ہے اب اس کے بعد فرسٹ آرڈر ڈیوائڈیڈ ڈفرینس کرنا ہوگا تو وہ کیا ہوگا فرسٹ آرڈر ڈیوائڈیڈ ڈفرینس یہ اس طرح سے لکھتے ہیں ہم y with in the capital bracket x naught x one یعنی کہ ڈیوائڈیڈ ڈفرینس بٹوین یہاں پہ جو ویریبل ہے ایکس جو ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے x independent variable x not سے ایکس ون ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے that is equal to y one minus y not divide by x one minus x not once again divide difference between the point x not x one can be represented as y with in capital bracket x not x one and that is equal to y one minus y not divide by x one minus x naught ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کا تھا اسی طریقے سے سیکنڈ آرڈر کے اندر ہمارے پاس تین وہ آ جائیں گے ابھی پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا پہ زیرو آرڈر تھا وہاں پہ وائی ایکس ناٹ کیا تھا پھر اس کے بعد y x naught x one اب آپ سیکنڈ آرڈر پہ آ رہے ہیں سیکنڈ آرڈر میں آپ کے پاس کیا آئے گا y x naught x one x two ٹھیک ہے نا تین پوائنٹس آ گئے x naught x one x two تو وہ کیا آئے گا y x naught x one x two جس طرح سے ہم سیکنڈ آرڈر ڈفرینسز نارملی اس میں فارورڈ میں معلوم کرتے تھے یا بیکورڈ میں معلوم کرتے تھے یہاں پر بھی اسی طریقے کی چیز ہے کہ it is the difference of the first divided difference وہ کیا ہوگا آپ کے پاس y x one x two minus y x naught x one divide by x two minus x naught ٹھیک ہے نا یہ سیکنڈ آرڈر کا آپ کے پاس آیا ہے اس کی ایکسپریشن ہے y x one x two آپ کو پتا ہے اسی طریقے سے y x naught x one بھی پتا ہے اس کی ویلو اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک اور تھوڑا سا ایکسپریشن آ جائے گا اور جنرلی اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے x naught x one x two up to x n سے and that is equal to one over x n minus x naught multiplied by y x one x two x two x three and so on up to x n minus y of x naught x one x two x n ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ دیکھیں ریکرسولی بتایا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ پہلے ہم نے زیرو بتایا تھا اگر زیرو آپ کو پتا نہیں ہے تو سیکنڈ فرسٹ آرڈر نہیں معلوم کر سکتے فرسٹ آرڈر نہیں معلوم کر سکتے تو سیکنڈ میں نہیں معلوم کر سکتے تو اگر آپ کو یہ این آرڈر کا دیکھنا ہے تو این مائنس ون پتہ ہونا چاہیے پھر این مائنس ٹو پتہ ہونا چاہیے این مائنس تھری پتہ ہونا چاہیے تو ڈیوائڈ ڈفرینس کی یہ خاص بات ہے پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہ ایکسپریس کیے جا سکتے ہیں کس طریقے سے دے کین آلسو بھی express in terms of the backward forward and central difference وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک میں نے ٹیبل آپ کو بتایا تھا جس کو میں کہا تھا کہ standard format for the divided difference کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جو ٹیبل آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس کے اندر ہم نے یہی بتایا کہ فرسٹ کالم میں آپ کے پاس ایکس ہیں سیکنڈ کالم میں وائی ہے فرسٹ آرڈر آپ کے پاس کیسے ہوگا that is y x one x naught and then y x two x one and then y x three x two and y x four x three and so on so forth تو پہلے آپ کے پاس فرسٹ آرڈر ڈیوائڈیڈ ڈفرینس آئے گا پھر آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر آئے گا پھر آپ کے پاس تھرڈ آرڈر آئے گا اور لاسٹ میں فورتھ آرڈر ڈیوائڈ ڈفرینس آئے گا فورتھ آرڈر کیا جائے گا y with in capital bracket x not x one x two x three up to x four یہاں تک کلیئر ہے یہ جناب ایک ایکسپریشن ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہی فارمولہ لگاتے چلنا ہے پہلے میں فارمولہ لگائیں گے پھر سیکنڈ میں لگائیں گے پھر تھرڈ میں لگائیں گے پھر فورتھ میں لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیلکولیشن آ جائیں گی جس طرح سے ڈیلٹا کی ویلیو معلوم کی تھی آپ نے ڈیل کی یا نبلا کی ویلیو معلوم کی تھی یہاں پر بھی ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے Newton's divided difference interpolation formula یہ بڑا سا اسٹیٹ فارورڈ سے آپ کے پاس تھا جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس یہ y is equal to f x یہ ایک ہم پالینومیل لیتے ہیں interpolating polynomial y is equal to f x that is equal to a naught plus a one into x minus x naught plus a two x minus x naught into x minus x one and so on so forth یہ آپ کے پاس بڑی انٹرسٹنگ سا ایک پالینومیل ہے بڑا ایک دلچسپ سا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا بڑی ایک انٹری کیسی اس کے اندر موجود ہے اور وہ دیکھیں گے پہلی ٹرم جو ہے اس کے اندر اے ناٹ ہے سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس ایک ایکس آتا ہے اور سیکنڈ ٹرم میں آپ کے پاس کوڈیٹک ٹرم آتی ہیں پھر اس کے بعد اے تھری کے ساتھ کیوبک آتا ہے اے فور کے ساتھ پھر بائی کوڈیٹک آتی ہے یا کوڈرک کوٹرک ٹرم آتی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ یعنی کہ اے فور کے ساتھ آپ کے پاس فورتھ آرڈر کی ٹرمس آئیں گی جو پالینومیل ہوگا وہ فورتھ آرڈر کا ہوگا تو یہ ایک اچھا سا ایک پالینومیل اس کو بنایا ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں اس پالینومیل کو تو اس کی کچھ خاصیتیں نظر آئیں گی کہ اگر آپ فرض کیا کہ ایکس ناٹ خالی ویلیو رکھیں اس کی یعنی ایف ایکس ناٹ یا وائی ناٹ کی ویلیو معلوم کرنا چاہیں تو آپ ایکس ناٹ سبسٹیچیوٹ کریں گے سارے ٹرمس جو ہیں آپ کے اس کے اندر زیرو ہو جائیں گے سوائے پہلی کے یعنی وائی ناٹ آپ کے پاس اے ناٹ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کیا سبسٹیچیوٹ کریں ایکس ون سبسٹیچیوٹ کر دیں اور پھر ایکس ٹو سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس دوسری ویلیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے نا کیا ویلیوز آ جائیں گی جس کے اندر آپ کے پاس a naught a one a two a three کی ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں یہی ہم نے یہاں پر کیا کہ پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے ایکس ناٹ پٹ کیا پھر ایکس ون سبسٹیچیوٹ کیا پھر ایکس ٹو سبسٹیچیوٹ کیا اس پالینومیل میں ذرا غور سے دیکھیے گا کہ پہلے جو آپ کے پاس پالینومیل ہے اس کے اندر اے ایکس ناٹ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ایک ٹرم آئے گی جب اس کے بعد آپ ایکس ون سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس دو ٹرم آئیں گے تو پھر آپ کے پاس تین ٹرمس آئیں گے ایکس تھری سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس چار ٹرمس آئیں گی یہ غور سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ پہلے ہی جو ہے نا آپ کے پاس a naught plus a one into x minus x naught ہے plus a two into x minus x naught into x minus x one آتی ہے اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ٹرمس آئیں گی اور اس ٹرمس کو آپ کیا کریں گے الگ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اے ناٹ وغیرہ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اے ناٹ کی کیا ویلیو آ جائے گی y naught over something پھر اسی طریقے سے وائی ناٹ اوور ون ہی آئے گا پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس اے ون کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہاں سے ویلیو آئے گی پھر اے ٹو کی ویلیو آ جائے گی اور اس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک پالینومیل آ جائے گا جناب جلدی جلدی کرنا ہے دیکھیے آپ کے پاس کیا آئے گا اے ناٹ آ گیا y x naught that is equal to y naught یہ ہم نے بتایا اس کے بعد اے ون آپ کے پاس کیا آ گیا a one is equal to y one minus y naught over x one minus x naught لیکن یہ y one minus y naught divide by x one minus x naught ہم کیا کہتے ہیں یہ ہم آپ کے پاس پہلے divided difference of the first order ہم نے کہا تھا that is y x naught x one یعنی کہ اے ون جو ہے آپ کے پاس فرسٹ آرڈر ڈیوائڈیڈ ڈفرینس آ گیا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے اے ٹو کو سمپلیفائی کریں اور اے ٹو کو سمپلیفائی کرنے کے بعد دیکھیں گے تو یہ سیکنڈ آرڈر کا کیا آ گیا ڈیوائڈ ڈفرینس ہے یہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ اے ٹو کی ویلیو رکھیں اس کے اندر وائی ٹو کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں اس کے اندر آپ y x naught x one کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا this will be second order divided difference آ جائے گا یہاں تک کلیئر ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ذرا دیکھ لیجیے گا تو اے ٹو کی ویلیو کیا آ جائے گی جناب اے ٹو کی ویلیو آ جائے گی y x naught x one x two a two is the second order divided difference and اسی طریقے سے اگر لاسٹ میں آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اے این کیا آ جائے گا اے این آ جائے گا y x naught x one x two x three up to x n ٹھیک ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو جناب آگے چلتے ہیں یہ ہم نے a naught a one a two a three up to a n کی ویلیوز کیلکولیٹ کر لی ہیں یہ ویلیو جناب اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس Newton's divided difference interpolation formula آ جائے گا وہ فارمولہ کیا آ گیا آپ کے پاس اس کو پڑھ لیں y is equal to f x which is to to y naught plus x minus x naught y into x naught x one plus x minus x naught into x minus x one into y x naught x one x two and plus so on so یہ آپ کے پاس جناب کیا آ گیا یہ آپ کے پاس Newton's divided difference interpolation formula آ گیا یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس کو ذرا سے دیکھ لیں ایک سیکنڈ لگائیں دو سیکنڈ لگائیں کیونکہ یہ چیز بعد میں بھی ہم نے استعمال کرنی ہے لیکن آسان سی چیز نظر آتی ہے کہ وائی از اکول ٹو آپ کے پاس وائی ناٹ ہے plus x minus x naught y آئے گا پھر اس کے بعد x minus x naught x minus x one y یہ سیکنڈ آرڈر یہ سیکنڈ آرڈر کا آ جائے گا پھر تھرڈ آرڈر کا پھر فورتھ آرڈر کا ہے سو آن سو فورتھ کوئی چیز کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ابھی تک نہیں ہے جی ہاں بڑے اچھے آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی تھی یہ چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ Newton's divided difference can also be express in terms of back forward backward and central differences یعنی یہاں پہ جو بھی ہم نے ڈیفائن کیے ہیں وائی ایکس ناٹ یا y x naught x one y x naught x one x two یہ جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیے یہ ایکسپریس کیے جا سکتے ہیں in terms of delta in terms of del اور in terms of small delta اس کو جلدی سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں اور تاکہ آگے چلیں اور ایگزامپلس کو سالو کریں تو یہ جناب ساری کی ساری چیزیں جو میں نے ابھی تک سات آٹھ لیکچرس آپ کے ساتھ لگائے ہیں انٹرپولیشن کے اس کو سب کو میں نے آج کوئکلی ریوائز کیا آپ کے ساتھ اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے لاسٹ لیکچر پہ چھوڑا تھا یا لاسٹ لیکچر کو ہم نے مکمل کیا تھا یہ چیزیں بھی دو ایک دیکھ لیں تو پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ y x naught x one کو آپ کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کو آپ ایکسپریس کرتے ہیں y one minus y naught divide by x one minus x naught اور یہ y one minus y naught delta y naught کے برابر ہوتا ہے اور x one minus x naught جو ہوتا ہے ایچ کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا delta y naught by h ٹھیک ہے اسی طریقے سے سیکنڈ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں y x naught x one x two وہ کس کے برابر ہو جائے گا وہ اسی طریقے سے ہو جائے گا delta square y naught divide by two factorial h square that will be equal to delta square y naught divide by two factorial h square اور اسی طریقے سے اگر آپ کو y x naught x one x two x three دیکھنا ہوگا تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا جناب ہو جائے گا delta cube y naught divide by two factorial h cube ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہو جائے گا y x naught x one x two x three that will be to delta cube y naught divide by two factorial h cube اور جنرلی اگر آپ کے پاس اس طریقے سے انڈکشن میتھڈ لگائیں تو این ایتھ آرڈر کیا ہوگا آپ کے پاس y x naught x one x two up to x n and that will be given by delta to the power n y naught divide by n factorial s to the power n ایک دفعہ پھر بڑھتا ہوں کہ y x naught x one x two up to x n یہ divided difference of nth order will be written as delta to the power n y naught divide by n factorial s to the power n ٹھیک ہے اسی طریقے سے بالکل سیم پروسیجر فالو کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ y x naught x one کس کے برابر ہوگا y x naught x one is equal to y one minus y naught divide by x one minus x naught اور y one minus y naught آپ ڈیل وائی کے برابر ہے y one minus y naught جو ہے وہ ڈیل وائی ون کے برابر ہے اور x one minus x naught جو ہے ایچ کے برابر ہے تو y x naught x one will be del y one divide by h similarly second order divide difference which is given by y x naught x one x two can also be written as can also be express as del square y two divide by two factorial h square یہ بالکل اسی طریقے کا انالاگس چیزیں ہیں بالکل سملر ہیں جو ایکسپریشن ہم نے وہاں لیا تھا وہی ایکسپریشن یہاں پہ تقریباً آیا صرف وہاں پہ آپ کے پاس ڈیلٹا تھا یہاں پہ ڈیل آیا وہاں پہ آپ کے پاس وائی ناٹ تھا یہاں پہ وائی ٹو آتا جا رہا ہے اور اس کو اگر آپ جرنلائز کریں گے یہ جو بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر آپ کے پاس ڈیل دیا ہوا ہے یہ y x naught x one x and can be express as del to the power n y n divide by n factorial s to the power n ان دو میں صرف دیکھیے گا یہاں پہ ڈیل ہے اور وہاں پہ ڈیلٹا تھا یہاں پہ وائی این ہے تو وہاں پہ وائی ناٹ تھا یہ یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ ہم یہ بیکورڈ ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں اور پہلے جب ہم نے بات کی تھی فارورڈ ڈفرینس کی بات چیت کی تھی تو فارورڈ ڈفرینس کے اندر جب بھی ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا آئے گا اور وائی ناٹ آئے گا اور بیکورڈ کی بات کریں گے تو ڈیل آئے گا اور وائی این آئے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سینٹرل ڈفرینسز تھے جس کو ہم نے اسمال ڈیلٹا سے پریزنٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس کیا ہے y x naught x one that is ever to y one minus y naught divide by x one minus x naught x one minus x naught ابھی دو دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایچ کے برابر ہے لیکن y one minus y naught یہ ہوتا ہے ڈیلٹا وائی ہاف یہ کیا ہوتا ہے y one minus y naught is equal to delta y half یہ ہوگی آپ کے پاس y x naught x one first order divide difference is equal to delta y half divide by h and similarly second order divide difference is equal to delta square y one delta square y one divide by two factorial h square اور اس کو اسی طریقے سے لے کے جائیں گے ایم ایتھ آرڈر کی ہم بات چیت کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا y x naught x one up to x two m and that is equal to delta to the power two m y m divide by two m factorial h to the power m اور اگر آپ کے پاس two m plus one terms ہیں y x naught x one x two up to two x m plus one that is equal to delta to the power two m plus one y m plus half divide by two m plus one factorial x to the power two m plus one یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آپ کے پاس وہاں پہ جو نمبر آف ٹرمس اگر آپ کے پاس ایون ہے تو کیا ہوگا اور نمبر آف ٹرمس اگر آپ کے پاس آڈ ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ ذرا سا غور سے دیکھنے والی بات ہے اس کے اندر دو ایکسپریشن آئے ہیں جبکہ ان دو کیسز کے اندر ہمارے پاس دو ایکسپریشن نہیں آئے تھے ایک اور ایک ہی ایکسپریشن تھا یہاں پر ہمارے پاس دو الگ الگ ایکسپریشنس آئے ہیں یہ ذرا سا احتیاط لاسٹ چیز ہے اب جناب آتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی تک جو میں نے کیے ہیں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو ابھی تک جتنا بھی میں نے ٹائم لگایا ہے آج اس لیکچر میں سارا آپ کو ریوائز کیا ہے بالکل تاکہ آپ کی جو میموری ہے ریفریش ہو جائے فریش ہو جائے اور آپ ان چیزوں کو سب کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں رکھ لیں کیونکہ پہلے ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی پھر دوسری بتائی تیسری بتائی تو آپ وہاں پر فوکس دیں اب آپ کے پاس بڑا براڈر ویژن موجود ہے جس کے اندر سارے پیرامیٹرس ہم نے ڈیفائن کر لیے سارے ہم نے آپ کو فارمولے بتا دیے ہیں اب اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی آپشن ہوگی کہ کون سا فارمولہ کس وقت لگائیں کس وقت آپ لگرانچ فارمولہ لگائیں گے اور کس وقت آپ نے نیوٹنس فارمولہ لگانا ہوگا لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ نیوٹنس فارمولہ لگانے کے لیے کچھ خاص کنڈیشن ہوتی ہیں اور کچھ خاص کنڈیشن ہوتی ہیں لگرانچ فارمولے کی اور اسی طریقے سے ڈیوائڈ ڈفرینس بھی لگانے کی کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں اور آپ دیکھ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ایگزامپل دو تین کریں گے جلدی سے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب دیکھیے یہ آپ کے پاس جو ایگزامپل آئی ہے اسکرین کے اوپر اس کو ذرا غور سے دیکھیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں ایگزامپل کیا ہے using Newton's divided difference formula find the quadratic equation for the following data hence find y two کیا کرنا ہے آپ نے using Newton's divided difference formula ایک پالینومیل معلوم کرنا ہے اور پالینومیل جب معلوم کر لیں گے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ ایکس کی جگہ ٹو رکھیں گے تو ویلیو معلوم کریں گے اس ڈیٹے کو اگر آپ اینالائز کریں جو پوائنٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے زیرو ون اور فور اور وائی جو فنکشن کی ویلیو دی ہوئی ہے at the point x equal to zero دی ہوئی ہے ایکس کی ویلو پہ ون پہ دی ہوئی ہے اور فور ہے the corresponding value of y is two one and four very interesting to start with x is zero one four y is two one four تو بڑا چھوٹا سا ہم نے لیا ہے ایگزامپل اس کو آپ بڑی ایگزامپل بھی لے سکتے تھے اور ہم لیں گے انشاءاللہ شاء تو لیکن یہ آپ کے پاس بڑی چھوٹی سی ہے جس کے اندر ڈیٹا دیا ہوا ہے zero one four two one four اور آپ نے ایکس اکول ٹو ٹو پہ ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے تو پہلے تو آپ ایک ایکسپریشن ایک پالینومی تو معلوم کریں وہ کیسے کریں گے ہم وہی چیز نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا لگائیں گے جو ڈیوائڈیڈ ڈفرینس میں کیا چیز ہے وہی ہوتا ہے نا آپ کے پاس y one minus y naught divide by x one minus x naught کی ہم جو بات چیت کر رہے تھے یہ وہی چیز ہے تو ہم نے ایک ٹیبل بنایا وہی ٹیبل فارم ہے جس طرح سے ہم ڈیلٹا ڈیل کیلکولیٹ کرتے تھے یہاں پر بھی ہم نے بنایا تو ہمارے پاس اوپر اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی رو میں کیا ہے x y first divide difference ہے اور سیکنڈ ڈیوائڈیڈ ڈفرینس ہے کیونکہ تھرڈ ہوگا نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو پہلے کالم میں آپ کے پاس ایکس کی ویلو دی ہے سیکنڈ میں وائی کی ویلو دی ہوئی ہے اور یہ فرسٹ ڈیوائڈیڈ ڈفرینس کیسے معلوم کریں گے فارمولا لگائیں گے نا آپ فارمولا کیا ہے آپ کے پاس y one minus y naught divide by x one minus x naught یعنی one minus two divide by one minus zero which is minus one اسی طریقے سے آپ کے پاس سیکنڈ اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا that is y two minus y one divide by x two minus x one وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس that is equal to one تو اگر آپ تھرڈ کالم میں دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے مائنس ون اور ون اور پھر سیکنڈ ڈیوائڈ ڈفرینس کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا that is one by two یہی وہی فارمولا لگانا ہے جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ y x naught y x naught x one پھر y x naught x one x two تو یہ سیکنڈ ڈیوائڈ ڈفرینس جو آیا آپ کے پاس ون بائی ٹو آیا تو یہ آپ نے کیلکولیشن کر لی ہیں اب یہ کیلکولیشن جو ہے فارمولے میں لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ڈیوائڈیڈ ڈیفرنس فارمولا آ جائے گا وہ کیا چیز ہے now using Newton's divided difference formula we ہے y that is equal to two plus یعنی وائی ناٹ جسے کہتے ہیں plus x minus zero into minus one plus x minus zero into x minus one into half اس کو ملٹیپلائی کریں سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا جناب جواب آ جائے گا y is equal to one by two x square minus three x plus four یا x square minus three x plus four divide by two یہ آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کا پالینومیل آ گیا سیکنڈ ڈگری کا جسے کہنا چاہیے مجھے کہ y is equal to x square minus three x plus four divide by two اس کے اندر اس کی ڈگری جو ہے وہ ٹو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اندر ویلیو رکھیں کس کی ویلیو رکھیں ایکس کی ویلیو ٹو رکھیں تو وائی کی ویلیو کیا جائے گی آپ کے پاس ون آ جائے گی تو جی، یہ میں نے کیا کیا بڑا آسانی کے ساتھ بڑے سمپل طریقے سے آپ کو میں نے یہ ایگزامپل سالو کرنے کا طریقہ کار بتایا ہم نے کیا کیا ہے اسٹیپ میں دو اسٹیپ تھے بڑے سمپل سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولہ لگایا جائے گا اس کے لیے ہم نے ایک ٹیبل بنایا ٹیبل میں ہم نے ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز کیلکولیٹ کر لیے جس کے اندر ہم نے زیرو آرڈر کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد فرسٹ آرڈر کا اور سیکنڈ آرڈر کے ہم نے کیلکولیٹ کر لیے اور اس کے بعد ہم نے فارمولے کے اندر لگایا فارمولہ لگانے کے بعد ہمارے پاس ایک پالینومل آ گیا اور پالینومل جو یہاں پر آیا وہ سیکنڈ ڈگری کا آیا اور اس کے بعد ہم نے جو ویلیو معلوم کرنی تھی ہم نے وائی ٹو معلوم کرنی تھی وائی ٹو معلوم کر لیں وائی تھری معلوم کرنا چاہتے ہیں وائی تھری کر لیں اب تو ایک جنرل آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا یہ ایک قسم کی مشین ہے اور اس مشین کے اندر ایک ویلو ڈالیں گے ایک جواب آ جائے گا دوسری ویلو ڈالیں گے آ جائے گا یعنی سیٹ آف پوائنٹس اب آپ کے پاس آ جائیں گے یعنی یہ کتنی اچھی سی چیز ہے کہ آپ کے پاس تین ویلیوز دی ہوئی تھیں اور آپ نے ایک اچھا سا ایکسپریشن کیلکولیٹ کر لیا دوسرے لفظوں میں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کر فٹنگ بھی کر لی ہے بڑی اچھا سا ایک کر معلوم کر لیا ایک اچھا سا ٹرینڈ معلوم کر لیا جس کو اگر یہ سارے یہ تین جو ڈیٹے کی تین جو انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کے بیسس کے اوپر آپ کے پاس آگے بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں انٹرپولیشن بھی اور ایکسٹراپولیشن بھی ٹھیک ہے صحیح بات ہے اگر یہی ٹرینڈ فالو کرتا رہا لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہوتی ہیں کچھ فلامنا ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیٹرن فالو کرتے ہیں کچھ فلامنا ایسے ہوتے ہیں جو پیٹرن فالو نہیں کرتے ہیں اس کے اندر ہم کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ فزیکل فنامنا ہوتے ہیں نارمل وہی ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں دیکھیں نا آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو ویدر ہے کہ مطلب آپ کے پاس گرمی بھی ہوتی ہے سخت گرمی ہوتی ہے اگر آپ لاہور میں ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہیومیڈیٹی بھی ہوتی ہے برسات کا موسم بھی آتا ہے اس کے بعد سردی ہوتی ہے سخت سردی ہوتی ہے اس کے اندر خزاں کا موسم بھی آتا ہے اس کے بعد موسم بہار بھی آتا ہے اتنی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو موسم بہار ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے ٹھیک ہے جس میں آپ بسنت منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مانسون دیر ہو جائے تو بارش تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے اس میں تھوڑی سی ویریشن تو آ جاتی ہے لیکن نارملی پیٹرن وہی چل رہا ہوتا ہے لیکن بزنس کے اندر بڑی فلکچویشن ہوتی ہیں کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹرس کافی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ایکسٹراپولیشن بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہوتی ہے لیکن لوگ فور کاسٹ کرتے ہیں بزنس کاسٹ بڑے اچھی چیزیں ہیں اور اس طرح سے ایکسٹراپولیشن وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے بیسس پہ ساری چیزیں چلتی ہیں اب جتنی پروڈکشن ہے مطلب کسی بھی فیکٹری کی مثال لے لیں تو زیادہ تر انہیں پریویس ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے کچھ آگے بھی فور کاسٹ کرتے ہیں لیکن جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ اسی پہ بیس کرتی ہیں آگے چلے دوسری ایگزامپل کرتے ہیں یہ ایگزامپل بھی اسی طرح کی ہے Newton's divided interpolating formula interpolation identical ٹھیک ہے نا جی تو ہم نے یہ کرنا ہے یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کو سوال کو پڑھیں کہ فنکشن کی ویلیو دی ہوئی ہیں کس پوائنٹ پہ x naught x one x q پر تو ہم نے کہنا ہے کہ show that the Newton's divided difference interpolation formula and the corresponding interpolation formula formula article یعنی کہ اس کے اندر دو سوال ہیں اور دو سوال کرنے پڑیں گے اس سوال کے دو کمپوننٹ ہیں اور دیکھیں گے ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے اور امید ہے کہ جواب وہی آنا چاہیے کیا ہے کہ دونوں کے اندر چاہے وہ نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈیفرنس فارمولا کو چیک اپلائی کریں یا لگرانج انٹرپولیشن فارمولا کو کریں تو آپ کے پاس جو پالینومل آئے گا وہ آئیڈینٹیکل ہوگا ہمارے پاس کیا ڈیٹا سیٹس ہیں اس کے اندر یعنی ایکس آئی وائی آئی آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں جبکہ آئی کی ویلو دی ہوئی ہے زیرو ون ٹو تو اس کے اندر پوائنٹس کیا ہوئے ہیں x naught y naught x one y one x two y two یعنی تین ہی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں جو ایگزامپل لی تھی اس کے اندر بھی تین پوائنٹس ہیں یہاں پر بھی تین پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو interpolation formula using Newton's divided difference formula اگر آپ نیوٹنس کا جو ڈیوائڈیڈ ڈیفرنس فارمولہ لگائیں گے تو وہ کیا ہے آپ کے پاس y naught plus x minus x naught y x naught x one plus x minus x naught into x minus x one y x naught x one x two یعنی کہ یہ آپ کے پاس فارمولا ہے کون سا نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا جو آپ نے لگایا جس کے اندر آپ کے پاس تین ٹرمس آئی پہلی وائی ناٹ آئی پھر سیکنڈ ٹرم اور پھر تھرڈ ٹرم آپ کے پاس آئیے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایکسپینڈ کرنے کے بعد ایک ایکسپریشن آ جائے گا ان ٹرمز آف ایکس آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا ہم کیا کریں گے using the definition of divided difference we can rewrite the equation in the form اب وہی ویلیو جو اس کے اندر موجود جو آپ کو پہلے پتا ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے یہ کویشن ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر ہم یہ ساری ویلیوز لگائیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایکسپریشن آئیں گے یہ اسکرین پہ موجود ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں کیا چیز ہے آپ کے پاس y is equal to y naught into x minus x naught into y one minus y naught divide by x one minus x naught plus x minus x naught into x minus x one into y naught divide by x naught minus x one into x naught minus x two plus y1 divided by x1 minus x0 into x1 minus x2 plus y2 divided by x2 minus x1 into x2 minus x1. اب یہ چیز ہے اس کے اندر ویلیوز اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں کوئی تھوڑا سا سمپلیفیکیشن کریں تو آپ کے پاس کچھ ایکسپریشنس آئیں گے ٹھیک ہے نا وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس that will be equal to one minus x naught minus x divide by x naught minus x one plus x minus x naught into x minus x one divide by x naught minus x one into x naught minus x one sorry x naught minus x two into y two n plus so on so forth یہ آپ کے پاس دو ٹرمس اور بھی ہیں یہ بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک میں وائی ناٹ کے ساتھ ٹرم ہے دوسرے میں وائی ون کے ساتھ ہے وائی ٹو کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جناب نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں ہم نے کیا لکھا ہے on simplification it reduces to y is equal to x minus x one into x minus x two divide by x naught minus x one into x naught minus x two into y naught plus ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یہ آ گیا which is the Lagrange's form of interpolation polynomial کیا ہو گیا آپ کے پاس ہینس ٹو فارمس آئیڈینٹیکل ٹھیک ہے جناب دیکھا ہم نے کیا کیا ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا سے وہ جو نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹا سیٹ دیا ہوا ہے x naught x one x two اسی طریقے سے y naught y one y two تو وہاں پہ ہم نے ویلیوز پٹ کی اس کو سمپلیفائی کیا اس کو ارینج کیا ری ارینج کیا اور ری ارینج کرنے کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں جو ایکسپریشن بچا یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم نے لیگرانچ فارمولے کے اندر کیا تھا اگر آپ دیکھیں وائی ناٹ کے ساتھ جو ٹرم ہے یا وائی ون کے ساتھ جو ٹرم ہے وائی ٹو کے ساتھ جو ٹرمس ہے یہ بالکل وہی چیز ہیں جو وہاں پہ ہم نے ایل ناٹ لکھا تھا جو ہم نے ایل ون لکھا تھا جو ہم نے ایل ٹو لکھا تھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ یہ وہی ایکسپریشن ہے تو اسٹارٹ کر کے ہم نے ڈیوائڈ ڈفرینسز کے ساتھ وہ چیز نکالی اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں فارمولہ ہیں دے آر آئیڈینٹیکل بالکل انٹرسیٹ پوائنٹ کے لیے بالکل چیزیں وہ ہیں وہ سیم ہیں ٹھیک ہے جناب آپ نے چیک کر لیا دیکھ لیا کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا یہ ہم نے دو ایگزامپلس کی ہیں جس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ how we can apply Newton's divided difference formula اسی طریقے سے آپ کے پاس جو لیگرانچ فارمولا ہے وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ Newton's divided difference formula with error term ہم نے ایرر ٹرم کی بات کی تھی اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا میں نے تھا یہ جو آپ کے پاس سلائڈس موجود تھیں اس کے اندر ایرر ٹرم ہے یعنی کہ آپ نے کس جگہ پر ٹرنکیٹ کرنا ہے کس جگہ پر روکنا ہے اس کو میں پھر ایک دفعہ بتا دوں جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے ٹو پوائنٹ تھری بالکل ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ تھری فور وہ بھی ٹھیک ہے two point three four five وہ بھی ٹھیک ہے two point three four five six وہ بھی ٹھیک ہے ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر جانا ہے یعنی کتنے ڈیجٹس تک آپ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کسی جگہ پہ two point three is as good as two point three four and two point three four as as good as two point three four five لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ سوفسٹیکیشن کی طرف جانا ہے یا کہ ڈیٹا بہت آپ کا سینسٹیو ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس ایرر کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جگہ تک لے کے جاتے ہیں جہاں تک کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہی ہم نے شروع میں آپ کو جب بات چیت کر رہے تھے نا ایرر انالیسس کی کہ کیا کیا چیزیں آپ کے کیلکولیشن میں ایرر ڈال سکتی ہیں تو وہی بات یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب نیوٹنس ڈیوائڈ ڈفرینس فارمولا ہم کر رہے تھے اور اس کے اندر بھی ہم نے ایرر ٹرم ڈالنی ہو تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے تو یہ آپ کے پاس چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی میتھمیٹکس آئے گی کوئی گھبرانے کی بات نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ following the basic definition of divided difference we have for any x start کیا کر رہے ہیں ہم ایرر ٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈیفرنس فارمولا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک ایرر ٹرم بھی موجود ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے we are starting from the very basic definition of divided difference we have for any x کوئی بھی آپ کے پاس ہے نا تو یہ اگر آپ پہلے دیکھیں پہلی آپ کے پاس جو اکویشن لکھی ہے وہ کیا ہے وائی ایکس یعنی کوئی function of x is equal to y naught plus x minus x naught y x x naught ٹھیک بات ہے نا اس کے اندر کیا چیز ہے یہ ہم نے فرسٹ آرڈر کی بات کی ہے وائی ایکس کی بات کی ہے y x is equal to y naught plus x minus x naught into y into x minus x naught اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں جائیں سیکنڈ اسٹیج میں اگر آپ کے پاس کیا آئے گا y x x naught that will be equal to y x naught x one plus x minus x one into y x x naught x one ٹھیک ہے نا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آرڈر بڑھتا جا رہا ہے ڈیوائڈ ڈفرینس کا پھر نیکسٹ آئے گا آپ کے پاس y x x naught x one and that will be equal to y x naught x one x two plus x minus x two y of x x naught x one x two and so on so forth last میں کیا آئے گا آپ کے پاس لاسٹ میں اسٹارٹ کریں گے y from x x naught x one up to x n minus one that is equal to y x naught x one x two x n plus x minus x n y x x naught x two n so so forth up to x n یہ ہم نے یہاں پر ایک آپ کو ڈیفینیشن فنڈامنٹل ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کیا ہے جب بھی آپ کے پاس یہ خیال رکھیں وائی ایکس اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈیوائڈیڈ ڈفرینس کی بات ہے اس کے اندر کوئی ایکس کی ٹرم موجود ہے یعنی کہ that is a sort of polynomial چاہے وہ ڈگری ون کا ہو چاہے ڈگری ٹو کا ہو اسی طریقے سے وائی ایکس اور ایکس ناٹ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہو تو اس کے اندر بھی پالینومیل ہوگا y x x naught x one تو یہ بھی ایک پالینومیل ہوگا تو یہ خیال رکھیے گا لیکن اگر y x naught x one ہے تو یہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے ڈیٹا یعنی پوائنٹ موجود ہے یہ آپ کے پاس سیٹ آف اکویشن ہے یہ پہلی اکویشن ہے جس میں وائی ناٹ ہے سیکنڈ اکویشن آپ کے پاس پھر تھرڈ اکویشن پھر فورتھ اکویشن اور آپ کے پاس سیٹ آف این اکویشن یہاں پر موجود ہیں اب کیا کرنا ہے multiplying the second equation by x naught کیا کر رہے ہیں سیکنڈ اکویشن کو ایکس ناٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تھرڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے x naught into x minus x one سے ونس اگین تھرڈ اکویشن کو ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے by x minus x naught into x minus x one and so on so forth یعنی کہ اگر آپ کے پاس فورتھ اکویشن ہوگی تو اس کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے x minus x naught into x minus x one into x minus x two اور لاسٹ اکویشن کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے x minus x naught into x minus x one into x minus x two up to x minus x n minus one اور اس کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس ریزلٹ کو ایڈ کر دینا ہے ایک دفعہ پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا لکھا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ کے پاس پہلی جو سلائڈ تھی اس سے پچھلے والی اس سلائڈ کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر سیٹ آف ایکویشن ہیں تو پہلی اکویشن کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ایکس مائنس ایکس ناٹ سے دوسری کو x minus x naught into x minus x one سے ملٹیپلائی کرنا ہے تیسری کو اسی طریقے سے x minus x naught into x minus x one into x minus x two سے ملٹیپلائی کرنا ہے سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور آپس میں ایڈ کر دینا ہے اور جو ریزلٹنگ اکویشن آئے گی جب ایڈ کرنے کے بعد کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے آپ رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے اب دونوں کو یعنی کہ یہ دونوں جتنی بھی سیٹ آف اکویشنس آئی ہیں ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اور دونوں سائڈس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس کچھ ایکسپریشن اس طرح کا آ جائے گا جو اب آپ کی اسکرین پہ موجود ہے آپ کے پاس آیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس کو پڑھیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آئے گا y x is equal to y naught plus x minus x naught y x naught x one plus x minus x naught into x minus x one y x naught x one x two plus so on so چلتا ہی جائے گا اور آپ کے پاس لاسٹ میں کیا جائے گا لاسٹ میں آئے گا plus x minus x naught into x minus x one into x minus x two up to x minus x n minus one y within capital brackets are x naught x one up to x n and plus x اب یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرم آ گئی ایپسلون ایکس اور اس ایپسلون ایکس کی کیا ویلیو ہے یہ میں نے نیکسٹ جو آپ کے پاس ایکسپریشن دیا ہوا ہے اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے where epsilon x is equal to x minus x naught into x minus x one into x minus x two up to x minus x n y x x naught and so so forth x n نا پلیز نوٹ دیٹ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز چیز ہے اہم ہے اس کو دیکھ لیں نوٹ کر لیں کہ for x equal to x naught x one x n the epsilon x ٹھیک ہے نا اب یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دو ایکسپریشن آپ کے پاس موجود ہیں ایک وائی ایکس ہے ایک ایپسلون ایکس ہے ایپسلون ایکس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی بھی ویلو کرتے جائیں گے ایکس ناٹ پہ اگر آپ نے خالی ایکس ناٹ پہ کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایرر نہیں ہوگا ایکس ون پہ بھی ایرر نہیں ہوگا ایکس تھری پہ بھی ایرر نہیں ہوگا لیکن یہ این ٹرمس کے بعد یہ کوئی ایک ایرر آئے گا یعنی کہ وہ ٹرم جو این ٹرمس کے بعد بچ جاتی ہیں اس کو ہم نے اکٹھا ایک بیگ میں رکھ دیا اس کا نام ہم نے ایپسلون ایکس دیا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس چیز تھی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ once again before ending this one before completing over lecture تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ایپسلون ایکس جو آپ کے پاس ہے یہ جو بھی ٹرمس آپ کے پاس اینت کے بعد بچ جائیں گی اس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز Newton's divide difference formula with n error term یہ ایپسلون ایکس موجود ہے یہ جتنا بھی آپ اس کو بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں تو جناب ہم آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں جس میں ہم نے آخر میں جو ایک ٹاپک کور کیا جس میں نیوٹنس ڈیوائڈ ڈفرینس فارمولا بتایا اور اس کے ساتھ ایک ایرر ٹرم بھی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے اور یہی چیز انشاءاللہ ہم لے کے آگے چلیں گے آج ہم نے کیا کچھ کیا آج ہم نے زیادہ تر ریوائز کیا ہے اور ریوائز کرنے کے ساتھ ساتھ صرف ہم نے دو چھوٹی سی ایگزامپلس کی ہیں اور ایک یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل کیا جس کے اندر نیوٹن ڈیوائڈ ڈفرینس فارمولے کی بات چیت کی ہے اور ایرر ٹرم کی بات کی ہے ایرر ٹرم کو بتانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک جانا چاہتے ہیں یا کتنی دیر تک آپ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی خاص اس کے علاوہ پرپز نہیں تھا اسی کو اب آگے بھی لے کے چلیں گے اسی ایرو ٹرمس کو آگے بات چیت کریں گے اور ان اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے جس کے اندر ہم نے ٹو ویریبلس کی بات کرنی ہے ابھی تک ہم انٹرپولیشن ہم ایک ویریبل میں بات کر رہے تھے اس کے بعد ہم جو بات چیت کریں گے وہ ٹو ویریبلس کی بات چیت کریں گے ایکس اور وائی جی وہ کس چیز کی بات چیت ہوگی جی انٹرپولیشن ان ٹو ڈائمنشن کی ہم بات چیت کریں گے اب دیکھیں ٹو ڈائمینشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پالینومل آئے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو پالینومل ابھی تک آیا ہے وہ ایک ون ڈائمینشن کا تھا جس کے اندر ایکس آتا تھا خالی یعنی ایکس کی پاور فور بھی ہو سکتی ہے ایکس کی پاور تھری بھی ہو سکتی ہے اب جو ہم ٹو ڈائمینشن کی جب بات کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ٹو ویریبلس آئیں گے مثال کے طور سے جو جنرل اکویشن ہوتی ہے most general equation in x and y a x square plus two g x y plus h y square یہ ہوتی ہے نا آپ کو یاد ہوگا کچھ بھی کر سکتے ہیں three x square plus four x y plus five y square یہ ایک کویشن ہے ہوموجینس کویشن ہے جو کہ سیکنڈ آرڈر کی ہے آپ کے پاس سیکنڈ ڈگری کی ہے تو اب اس کے اندر کیا چیز ہے دو ویریبلس ہیں جس کے اندر ایکس بھی ہے اور وائی کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح کے جب آپ کے پاس پالینومل آ جائیں گے جو کہ دو ویریبلس کے اندر ہوں گے تو ہم ایسا ایزیوم کریں گے کہ ایک ویریبل کو کانسٹنٹ پرزیوم کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایکس کو فرض کریں کانسٹنٹ کوئی فرض کر لیں اے فرض کر لیں بی فرض کر لیں تو آپ کے پاس وائی ویری کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا وائی ویری کر رہا ہوگا پھر اس کے بعد کیا کریں گے وائی کی ہم ویلیوز معلوم کر لیں گے جب وائی کی ویلیوز معلوم کریں گے پھر دوبارہ سے ہم اس کے اندر سبسٹیوٹ کریں گے تو وہاں سے ہم کیا کریں گے ایکس کی ویلیو بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جو ٹو ڈائمینشن کی انٹرپولیشن ہوگا اس کو ہم اس طرح سے ہینڈل کریں گے پہلے اس کو ہم ریڈیوس کریں گے into single one dimension اور جب یہ ون ڈائمینشن میں ہو جائے گا تو جو نارمل طریقے کار ہوں گے اس کو ہم اپلائی کریں گے تو یہ تو میں نے آگے کی بات آپ کو بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے جب بھی ٹو ڈائمینشن کی بات کریں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں بیسیکلی اس کو ریڈیوس کرنا ہے اور اس کے بعد یہی طریقہ کار ہے آپ نے لگانے ہیں یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آج تک ہم نے لیکچرز کیے ہیں یہ ابھی ہم یہاں پہ بند نہیں کرنے ہیں ان کو فردر اپلائی کرنا ہے یہی نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا آگے بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹو ڈائمنشن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہی نیوٹنس انٹرپولیشن فارمولا جو فارورڈ ڈفرینسز کا وہ بھی وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو جناب آج کا لیکچر ہم یہاں پر روکتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے کیا کچھ کیا ہم نے دو ایگزامپلس کیے ہم نے سارا لیکچر ریوائز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نیوٹنس کا ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا ہے یہاں پر نہیں رکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم ہوتی ہے ایپسلان ایکس اس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کچھ ایگزامپلس کریں کیونکہ انٹرپولیشن کی جب تک کہ آپ ریئل لائف کی ایگزامپل نہیں کریں گے یا نومیریکل ایگزامپلس نہیں کریں گے تو بیکار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں شروع میں میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر پروگرام لکھنے کی کوشش کریں کسی بھی لینگویج میں کوئی بھی ٹول آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لاجک کلیئر ہے تو آپ کیا کریں گے آسانی کے ساتھ پروگرام لکھ سکتے ہیں لیکن لاجک کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ جو ہم ریکرنس ریلیشن ہے یا ریکرشن ریلیشن جو ہے وہ کیسے ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو ریکرنس ریلیشن اگر آپ کو ڈرائیو کرنا آ گیا تو آگے جو ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہیے تو جناب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جس میں یہی ٹاپک انٹرپولیشن آپ کے ساتھ ابھی چلتا رہے گا ٹو ڈائمنشن کی بات کریں گے اور ایک اسپلائن کی بات کریں گے اور اس کے بعد اس ٹاپکس کو کلوز کریں گے پھر نومیریکل ڈفرینسیشن انٹیگریشن کی بات کریں گے نومیریکل ڈفرینشیل اکویشن کی بات چیت کریں گے جب تک کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھنا ہے یہ جو لیکچرز آپ کے پاس پہنچے ہیں Virtual University Government of Pakistan کے ہیں ہاں، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جس کے تحت آپ کے گھر بیٹھے ہوئے اچھے لیکچرس سننا دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال ایکسرسائز جاری رکھیے گا فزیکل مینٹل اور میتھمیٹیکل نومیریکل انالیسس کے بہت سارے سوال کرنے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم